یہ جو مجاہدین آپ کے علاقے میں آج تشریف لائے ہیں میں نے میں نے آپ کو حدیث شریف کی روشنی میں بتایا ان کے لیے آقا مدنی نے بشارت دی ہے یہ جماعت دنیا میں موجود رہے گی مرزا قادیانی چاہے نہ چاہے جہاد ہوتا رہے گا قتال ہوتا رہے گا سر سید احمد خان جو کچھ لکھ کے چلا جائے جہاد ہوتا رہے گا قتال ہوتا رہے گا غلام احمد پرویز جو کچھ پک کے چلا جائے جہاد ہو رہا تھا جہاد ہو رہے گا جہاد کسی پمفلٹ کا نام نہیں ہے جس پہ پانی ڈال کے مٹا دیا جائے جہاد کسی چاکنگ کا نام نہیں ہے جس پر برش پھیر دیا جائے جہاد کسی بینر کا نام نہیں ہے جس کو اتار دیا جائے جہاد قرآن کی آیتوں کا نام ہے جن کو نہیں مٹایا جا سکتا جہاد میرے نبی کے عمل کا نام ہے جس کو نہیں دبایا جا سکتا جہاد پر نبی کا خون گرا ہوا ہے جس کو نہیں مٹایا جا سکتا